حضرات محترم اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ایوان بالا میں اہل حق کی آواز جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکٹری سینیٹر حضرت مولانا عبد الغفور حیدری وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں حضرت مولانا عبدالغفور صاحب حیدری نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت ذرا اپنی زندگی کا ثبوت دیجئے تاج دار ختم نبوت نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبد الغفور صاحب حیدری الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام وعلیٰ اشرف لمبیا ابل ملسلیم محمد اجمعین اما بعد آباد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قل كنتم تحبون الله الله الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق العظيم انتہائی محترم جناب صدر کانفرنس اکابر علماء کرام بالخصوص حضرت سائی عزیز احمد صاحب دامت برکات ہوں حضرت سائیں خلیل احمد صاحب دامت برکات العالیہ حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب اور اسٹیج پہ تشریف فرما میرے تمام اکابر اور اس کانفرنس میں موجود تمام مسلمان بھائی اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزہ نے گرامی آپ سے انتہائی خوبصورت گفتگو بامانہ گفتگو تو میرے اکابر آپ سے کریں گے میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا آپ بھی سن رہے تھے میں بھی سن رہا تھا اور آج دن بھر ہمارے علماء فضلہ آپ سے گفتگو فرماتے رہے ہیں قادیانیت اور قادیانی مسئلے کے حوالے سے اور پھر اس میں کہیں مطالبات بھی شامل رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جو اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا جسے ہم اور آپ پاکستان کہتے ہیں خالصتاً اسلام کے نام پہ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کیا میں پاکستان کے وقت کیا میں پاکستان کے تحریک میں اس جدوجہد میں اسلام کا نام نہ ہوتا تو کم از کم میں یہ شرح صدر سے کہتا ہوں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی علامہ ظفر احمد عثمانی اور اس طرح کے ہمارے بہت سارے اکابر اس تحریک کا حصہ نہ بنتے اور اگر ہماری اکابر اس تحریک میں شامل نہ ہوتے تو پاکستان بنتا ہی نہیں یہ بہت غلط بیانی ہے کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان بنایا اگر میرے اکابر اس تحریک کا حصہ نہ بنتے ان کی جدوجہد شامل نہ ہوتی تو پاکستان کا بننا مشکل تھا اب جو ریاست پاکستان کے نام پہ بنا اور بڑے بڑے علماء اس تحریک میں شامل تھے اور جب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا تو اس وقت جن لوگوں نے موجودہ ہندوستان سے ہجرت کی اپنے گھر چھوڑے اپنی زمینیں چھوڑ دی قبرستان چھوڑ دیے ہمسائے چھوڑ دیے یہاں تک کہ مساجد چھوڑ دیے خانقاہیں چھوڑ دی اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نہ ہوتا تو اتنے سارے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں یہاں ہجرت کر کے آتے یہ ایک سوال ہے تو میرے عزیز دوستو یقیناً اس وقت اسلام کا نام استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمانوں نے گھر بار چھوڑ کے زمینیں چھوڑ کے یہاں آئے سامنے ایک مقصد تھا اور وہ مقصد تھا اسلام کا وہ مقصد تھا شریعت کی وہ مقصد تھا عادل انصاف کا وہ مقصد تھا کہ ہم ایک ایسے ملک کو بنانے جا رہے ہیں جہاں ہمارے عقائد و نظریات محفوظ ہوں گے لیکن میرے عزیز دوستو کیا میں پاکستان کے بعد کیا ہوتا رہا اور آج تک کیا ہو رہا ہے بدقسمتی سے ایسے لوگ برسر اقتدار آئے جن کا اسلام سے تعلق ہی نہیں تھا اسلام کو جانتے نہیں تھے شریعت کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا پہلا جب پاکستان کا کابینہ بنا تو وزیر خارجہ ایک قادیانی ملعون کو نامزد کیا گیا ریاست کا پہلا کابینہ بنا آئین سازی ہونی ہے قوانین کو اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق بنانا ہے تو پہلا وزیر قانون جو ہے وہ ہندو کو نامزد کیا گیا یہ نیک نیتی تھی یا بدنیتی تھی پھر آپ نے تحریک چلایا نا ہمارے جو یہ اکابر یہاں تشریف فرما ہے ہمارے بڑے جو اس وقت ہم میں موجود نہیں انہوں نے تحریک چلائی کتنی لمبی تحریک کیا میں پاکستان کے بعد ستائیس سال کے بعد جا کے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا وہ بھی جب آپ کے اکابر پارلیمنٹ میں موجود تھے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود مولانا غلام غوث ہزاروی مولانا عبد الحق مولانا شامد نورانی اس طرح کے بڑے بڑے علماء پارلیمنٹ میں موجود تھے تب جا کے آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا لیکن ستائیس سال تک ہم اس اسلامی ریاست میں جو اسلام کے نام پہ بنا ڈنڈے بھی کھاتے رہے کوڑے بھی کھاتے رہے ہمارے نوجوان شہید ہوتے رہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو ایسے ایک اسلامی ریاست میں ہم ناموں سے رسالت کی تحفظ کا بھیک مانگ رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں یہ بے علم جاہل قسم کے لوگ جن کو قرآن کریم کا پتہ تک نہیں حدیث تو دور کی بات رہی فقہ تو دور کی بات رہی یہ بہت دور کی بات نہیں ابھی کوئی چھ آٹھ مہینے ایک سال کی بات ہے آپ کے ملک کے وزیر داخلہ نے کلولہ شریف کی تلاوت کی تو وہ بھی غلط تلاوت کی اور ایک دن بزنس کمیٹی میں میں نے کہا کہ آج تلاوت تو ملک رحمان جیسی ہونی چاہیے رحمان ملک جیسی تلاوت ہونی چاہیے تو اس پر سارے ساتھی ہنس پڑے کسی طرح اس کو پتا چلا تو جب اجلاس شروع ہوا وہ میرے پاس ہے مجھے کہتا ہے دیکھو خام خواہ میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں میں نے کبھی غلط تلاوت نہیں کی اور آپ یقین جانیے میں اس وقت باوضو کھڑا ہوں اس نے میرے سامنے تلاوت کی پھر غلط پڑا اب ملک کا وزیر داخلہ ہے والا شریف کی تلاوت اسے نہیں آتی ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب سے ہماری میٹنگ تھی لیکن وہ تھوڑے سے ہم سے ناراض تھے تمام پارٹیوں کے لوگ وہاں موجود تھے مولانا عطا اور صاحب میرے ساتھ تھے جب اجلاس شروع ہوا تو تلاوت کے لیے ہمیں نہیں کہہ رہا اپنے ایک وزیر صاحب کو نوید ملک کو کہتا ہے کہ آپ تلاوت کریں تو اس نے کہا سر میں رسک نہیں لے سکتا میں رسک نہیں لے سکتا اس کے بعد کسی اور نے تلاوت کی وہ بھی پتہ نہیں کس طرح کی بہرحال گزارا ہو گیا تو میرے عزیز دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگ پاکستان کے اقتدار میں رہے یا فیصلہ کن اتھارٹی رہے جو کم از کم قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتے تھے اور آج تک نہیں رکھتے اور یہی وجہ ہے کہ جتنا مظلوم پاکستان میں اسلام ہے شاید کوئی اور نہیں ہے ہمارے عقائد ہیں پاکستان کے اندر آئینی طور پہ جب ایک طبقے کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلائے مسلمانی کا دعویٰ کرے ریاست ہو اسلامی تو پھر اس کے دان توڑنے چاہیے نا یا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر بھی وہ نبوت کا دعویٰ کرے جبکہ آئینی طور پہ بھی وہ غیر مسلم ہے پھر بھی اس کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے وہ نہ صرف آقا انعام دار صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے بلکہ وہ آئین کا بھی غدار ہے وہ اس ملک کا غدار ہے تو اس کے ساتھ تو رعایت نہیں ہونی چاہیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عزت و ناموس کی تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں بھیک مانگتے ہیں ایک ایسی اسلامی ریاست جہاں مسلمان رہتے ہو اکثریت کے ساتھ رہتے ہو پچانوے فیصد رہتے ہو وہاں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو اور ریاست حرکت میں نہ آئے یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کے دان توڑے ایسے لوگوں کو سزا دے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ روز اول سے لے کر آج تک نہ یہاں اسلام رہا نہ اسلامی تعلیمات رہی نہ فیصل پوزیشن میں وہ تعلیمات آئی اس کے لیے میرے عزیز دوستو بہرحال ہم میں سے ہر ایک نے کمر بستہ ہونا ہوگا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں مسلمان کے لیے اگر اس کے لیے مسلمان جانی اور مالی قربانے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر مجھے شک ہے اس کی مسلمانی پر اس کے اسلام پر ہمارے حکمران اب کہتے ہیں کہ جی میں میٹنگ میں منسٹر سے پوچھ رہا تھا خارجہ تعلقات کے حوالے سے میں نے کہا کہ پاکستان کیوں دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے یہ جو ہمارے سفرا ہیں ہمارے جو سفارتی مشن ہے مشنریاں ہیں پوری دنیا میں وہ کیوں لابنگ نہیں کرتی وہ کیوں پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے صحیح طور پر نہیں رکھتے اور حمایت حاصل نہیں کرتے تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب جب تک ہمارے ملک میں موت کی سزا ہے اس وقت تک ہم حمایت حاصل نہیں کر سکتے یہ جو دنیا کے ممالک ہے ان کا دباؤ ہے کہ پاکستان میں جو موت کی سزا ہے اسے ختم کیا جائے تو پھر ہم ہر طرح کے امداد دے سکتے ہیں میں نے کہا اچھا سعودی عرب میں جو ان سزاؤں پہ عمل درآمد ہوتا ہے موت کی سزا بھی ہوتی ہے قطعیت بھی ہے اور آج یا کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا برونائی جو ایک چھوٹی سی ریاست ہے اس کے سلطان نے اپنی چھوٹی سی اس ریاست میں اسلامی نظام کا اعلان کیا ہے اور اس میں قطعت بھی ہے اور سزائے موت کی سانس بھی ہے میں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے لیکن جن قوموں کے اندر یہ جو غلامی ذہنیت ہے وہ رچ بس گئی ہے وہ اس خور سے نکلتے نہیں ہیں پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کہ جی امریکہ سے تعلقات میں فائدہ ہوا ہے یا نقصان اس موقع پر بھی میں نے گزارش کی کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ دوستانہ نہیں ہے وہ برادرانہ نہیں ہے بلکہ آقار غلام کے تعلقات ہیں اب جب جیسے تعلقات ہوں گے جب ہم ان سے بھیک مانگیں گے جب ہم ان سے قرضے لیں گے تو پھر ہم کیسے برابری کی بنیاد پر تعلقات کی بات کر سکتے ہیں اور یقین جانیے ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر چیز ہمارے سامنے ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی صلاحیتیں کیا ہے ہمیشہ اس ملک کو انہوں نے اے ڈھاک پہ چلایا ہے جو حکومت آتی ہے ہر کی آمد عمارت نو ساخت مگر ان میں عمارت کی تعمیر کی سکت تو نہیں ہے لیکن قرضے لے کر اثاثے بیچ کر بجٹ بناتے ہیں اور پھر جب وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو یہ سارے مشکلات اور مسائل دوسرے حکومت کو منتقل ہو جاتی ہے کبھی انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ معاشی طور پہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قوم سمجھے کہ ہمارے حکومت کے فیصلے اس قوم کے خودداری آزادی کے لیے ہیں قومی غیرت کے لیے ہے انہوں نے امریکہ سے امداد لینا بند کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم اتنی غیرت مند قوم ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی گزارا کرے گی لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ٹیکس لے کے ان کے جیبوں پہ چلا جاتا ہے ان کے عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے تو اس لیے پھر قوم اس طرح کے حکمرانوں کے اعتماد یا بھروسے میں کبھی نہیں آتا تو میرے عزیز دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست میں جو اسلام کے نام پہ بنا اس ریاست میں نامو سے رسالت کی ہیں جب ایسی بات چلتی ہے تو ہاتھ جوڑتے ہیں خدا کے لیے یہ عقید و ایمان کا مسئلہ ہے اس میں ہاتھ مت ڈالو ان قوانین کو مت چھیڑو جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان میں کوئی سکم نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ جی اصلاح احوال تو ہونا چاہیے اور قادیانیوں کو ویسے چھوڑا ہوا ہے اور پھر ان کی مجبوری دیکھیں ایسے لوگوں کو مسلمان کیسے کہا جائے کہ وہ قادیانیوں کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کی خاطر اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرتے ہیں اور ان سے فنڈ لے کے اپنے انتخابی مہم چلاتے ہیں اب ایسے لوگوں کو ہم کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں اس طرح کے لوگ اور اس طرح کی سیاسی جماعتیں یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو مزید مستحکم مزید ترقی عطا فرمائے کہ انہوں نے مسئلے کو چھوڑا نہیں کہ چلو یہ آئینی طور پر غیر مسلم ہو گئے تو اب ہمارا جو فریضہ تھا وہ پورا ہو گیا بلکہ انہوں نے تعاقب جاری رکھا ہوا ہے اور آج کا یہ عظیم الشان اجتماع بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک تسلسل سے جو محنت کر رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے ہے ان کے لیے بھی ہماری دعائیں ہیں لہذا جمعیت علماء اسلام جہاں ایک سیاسی جماعت ہے وہاں وہ ایک دینی قوت بھی ہے جہاں سیاسی مسائل کے حوالے سے ایک رائے رکھتی ہے وہاں دینی مذہبی عقائد و نظریات کی حفاظت کے لیے بھی ہمیشہ کمر بستا ہے اور جہاں کہیں بھی ہمیں مشکل نظر آتی ہے تو فوراً ہم پہنچ جاتے ہیں مذاکرہ کرتے ہیں انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں وقتا فوقتاً بڑے سازشوں سے آگاہ بھی رکھتے ہیں ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ آگے چل کر اس طرح کا فتنہ اٹھنے والا ہے تو ہم فوراً حساس ہو جاتے ہیں بہرکیف ایک عظیم جدوجود ہے ایک عظیم تحریک ہے اور ہم سب کا اس میں ہمیشہ کے لیے حصہ رہنا چاہیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہاں عجیب عجیب فتنے اٹھتے ہیں بعض دان قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے عجیب و غریب نعرے دے دیتے ہیں اور ان کا بنیادی نعرہ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں نوجوان آگے بڑھے قائد اعظم بھی سیکولر تھے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنائے اور پھر کہتے ہیں کہ جی نوجوانوں کا مطالبہ ہے ان کی خواہش ہے ان کی خواہش کو مد نظر رکھ کے ہم اس طرف جا رہے ہیں اگر پاکستان کے نوجوانوں کا ایک طبقہ اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے تو نوجوانوں کا دوسرا جو طبقہ ہے اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے ان کے جذبات کا تم خیال رکھتے ہو میرے ان نوجوانوں کا خیال نہیں رکھتے ہو وہ نوجوان تقسیم ہیں لیکن جو میرے نوجوان ہیں جو بالخصوص دینی مدارس اس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں جو پچاس لاکھ کے لگ بھگ ہیں پاکستان میں ایک بڑی ان کی آبادی ہے بڑی تعداد ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ریاست کو اسلامی ریاست بناؤ اور آج بھی اگر آپ کے ملک میں انتشار ہے میں کسی کی تائید نہیں کرتا مگر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنسٹھ سال سے ہمارے مقتدر قوتوں نے قیام پاکستان کے بنیاد بنیادی ناروں سے بنیادی وعدوں سے آسا سے انحراف کیا ہے اس سے غداری کی ہے چنانچہ آج کا نوجوان کہیں یہاں بیٹھ کے بھی کرتا رہتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام کیوں نہیں آ رہا کسی نے پہاڑوں کا رخ کیا ہے کسی نے جہاد کو اپنے لیے منتخب کیا ہے تو اگر آپ ملک میں اسلامی نصاب نافذ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل جو آج تمہیں درپیش ہے یہ مسائل تمہیں درپیش ہی نہ مذاکرات طالبان سے اگر افغانستان کے طالبان سے امریکہ مذاکرات کر رہا ہے اگر کرزئی مذاکرات کی بھیک مولانا فضل الرحمان سے مانگ رہا ہے تو پھر پاکستان میں جو مزاحمت کار ہیں ان سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے جبکہ آل پارٹیز کانفرنس نے یہ طے بھی کیا کہ پاکستان کے اندر جو مزاحمت کاری ہے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں عسکری قیادت بھی سیاسی قیادت سب موجود ڈیڑھ ماہ گزرنے کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی آمدن ایسا کیا جا رہا ہے تو پھر اس نوجوان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ پنسٹھ سال کا عرصہ گزر چکا نہ قیام پاکستان کے مقاصد یہاں پورے ہوئے نہ ہمیں انصاف ملا نہ یہ ریاست ترقی کے شہرہ پہ گامزن ہوئی ہمارے اعتقادات کو متنازع بنایا جا رہا ہے قادیانی ٹولے کی سرپرستی کی جا رہی ہے تو پھر ان نوجوانوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس لیے میں حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا میں پاکستان کے مقاصد کی طرف ہوں آؤ ان مقاصد کی طرف ہم آپ کے پشتیبان ہیں آپ اعلان کریں اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا یہاں کوئی قادیانی غلط عقائد کی پرچار نہیں کر سکے گا آئینی طور پہ بھی آپ بھی اس پہ پابندی لگے ناموس صحابہ کا تحفظ میں کیوں کروں آپ آپ حکومت ہے آپ ریاست ہے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ نہیں کرتے تو میں مجبور ہوں آئیے ورنہ پھر اس طرح مملکتیں نہیں چلا کرتی آج معاشی طور پہ دیوالیاں ہو گئی تمام اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر میں فروخت کیا جا رہا ہے اس قسم کے حالات اگر ہوں گے تو ملک کا چلنا مشکل ہو جائے گا بہر کیف میں ہمیشہ کے لیے دعا گو ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور ان کی قیادت کے لیے کارکنوں کے لیے اور جہاں جب بھی چاہیں گے بلائیں گے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ میں معذرت چاہتا ہوں شاید میں نے تھوڑی سی وقت کی پابندی نہیں کی میں معذرت بھی کرتا ہوں آپ سب سے اور اپنے اکابری سے آخر اداوانا الحمد للہ اللہ